وبلغنا رسوله ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بار کالا ابراہیم بالا آل ابراہیم انکا تم مجید گزشتہ کئی جمعوں سے ربی الاول کا پورا ماہ مبارک بھی گزر گیا سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی سیرت طیبہ ذکر کر رہا تھا اس نبی کے اخلاق کا ذکر خیر کر رہا تھا جس کے بارے میں خدا بند کریم نے خود فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وطن الحسن میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دان میں ہر موقع پر زندگی کے ہر لمحے پر تمام تر زندگی کے معاملات میں میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا جیسے میرے محبوب نے کھایا تم ویسے کھاؤ جیسے پیا ویسے پیو جیسے پہنا ویسے پہنو جس طرح سے بھی آپ حضرات کو تعلیم دی گئی اسی طرح سے کرو مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ حضور نے ہمیں صرف نماز دی روزہ دیا زکات دی حج دیا قرآن دیا نہیں سونے تک کا طریقہ سمجھایا جو دائیں کروٹ پر دائیں پہلو کے بل قبلے کی طرف منہ کر کے سوتا ہے اس میں نیند بھی ہو جائے گی اور آقا کی غلامی بھی ہو جائے گی اور اگر اس رات میں اس نیند کے درمیان میں موت آ گئی تو کالی کملی والے کہ سنت پہ عمل کرنے والے کے بارے میں فرشتے کہیں گے الہی جان تو ہم پر سویا ہوا تیرے محبوب کے طریقے پہ تھا استنجا کرنا ہمارے نزدیک یوں ہی ہے جیسے چاہو کر لو وہ بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بتایا غسل کا طریقہ بتلایا کھانا کھانے کا طریقہ بتلایا قرض لینے کا طریقہ بتایا قرض دینے کا طریقہ بتایا حکومت چلانے کے لیے نظام زندگی بنا کے دے دیا آج مسلمان پوری دنیا میں جو مار کھا رہا ہے پٹائی ہو رہی ہے اس نے یہودیوں کی اقتدا کی عیسائیوں کی اتباع کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور حضور کے طریقے کو چھوڑا جب نظام زندگی میں ہم نے اپنے آپ کو ان سے الگ تھلگ کر لیا پھر سورج بھی خدا کا ہے چاند بھی خدا کا ہے ستارے بھی خدا کے ہیں آسمان اور یہ ہوا یہ ندی نالے پانی بہار یہ سب خدا کا ہے جب ہم نے اس کی محبوب کی رضا کے بغیر چلنا شروع کر دیا اللہ پاک نے ساری رحمتوں کی چادر ہمارے سر سے اتاری بلا سوچو تو صحیح آج وہ برکتیں کہاں گئی ایک کمایا کرتا تھا بیس کھایا کرتے تھے کیا خیال ہے وہ لوگ بھوکے سوتے تھے ایک کمانے والا ہوتا تھا تمام کے تمام کی شادیاں بھی ہوتی چلی جاتی تھی اور کپڑا بھی پہنتے تھے اور آج بیس کے بیس کماؤ پھر بھی شام کو بیٹھ کے سوچتے یار بچا ہی کچھ نہیں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے دنیا کا یہ خاصا ہے جو جو اس کے پیچھے لگو یہ پرے دوڑتی چلی جاتی ہے جو جو اس کی تلاش میں نکلو جو جو اس کے پیچھے جو جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے رات دن تجویزیں بناؤ طریقہ کار اختیار کرو ویسے ویسے یہ پرے کو بھاگتی چلی جاتی ہے اس لیے آرزش ہے فانی ہے اس کے پیچھے لگ کر کیا کریں گے اسی کو مجذوب کہتا سب کے سب ہے راہ روے کوے فنا بادشاہ بھی وزیر بھی گورنر بھی امیر فقیر بھی پیر بھی رات دن لگے ہوئے اپنے اپنے گاؤں پہ لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے موقع پہ حاصل کرنے کے لیے گاؤں لگے تو یوں کر دوں موقع لگے تو یوں اڑا کے رکھ دوں مجھے کہتا تیرے اوپر موت کا ڈاؤ لگنے والا ہے اسی لیے کہتا ہے سب کے سب ہے راہ روے کو فنہار آتی ہے ہر جا رہا ہے ہر کوئی سوئے رہی ہے ہر طرف جو فنا آتی ہے ہر چیز سے بوئ فنا کسی چیز کو بھی دیکھو وہی خانی وہی عارضی وہی بالکل ختم ہونے والی تمام نظام زندگی کسی طرح سے برف جانے والا اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی فرمایا او الناس بو بادشاہ دالک مندوں امیروں بڑی بڑی جاگیر کے مالکوں ات ربکم ڈرو اپنے پروردگار سے ربکم ڈرو اپنے اس مالک سے ڈرو اس سے جس نے تجھے پانی سے اتنا بڑا لمبا چوڑا آدمی بنا دیا جس نے تجھے آنکھیں دی جس نے تجھے دل و دماغ دیا جس نے تجھے بیوی دی جس نے تجھے اولاد دی فرمایا اتقو ربکم ڈرو اس پرور د سے ان جلت ساتھی سیون ناضری اس مالک سے ڈرو جو اس پوری کائنات کی زمین کو سب کی طرح لپیٹ دے گا اس مالک سے ڈرو اس قادر کائنات سے ڈرو اس پالن ہار سے ڈرو جو کہ بادشاہوں کو ایک منٹ میں گدا گر بنا دے اتنا کو رب کم اتنا زلزلت ساتھی کون ہے اس کے سوا آدمی کو بچانے والا اسی سے ڈرو اسی کا خوف کھاؤ اسی پرور دگار کی بے نیازی سے ڈرو یوم تر تدالو کلو مرتل ارشاد فرمایا پرور دگارے عالم نے ایسا وقت آئے گا دنیا میں محبوب ترین اولاد ہے اولاد کو بھوکا کوئی نہیں دیکھ سکتا ننگا کوئی نہیں دیکھ سکتا روتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا تکلیف کی وجہ سے کڑھاتے ہوئے کوئی دیکھ گوارا نہیں کرتا کوئی بھی بچوں کی تکلیف گوارا نہیں ہوتی قرآن کہتا ہے ایسا وقت آئے گا کھیر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو زمین پہ کے مارے گی اتنا ہولناک منظر اتنا تباہ کن منظر اتنی ہوش روبو گھڑی جس حالات کے پیچھے آدمی ایمان کا بیڑا غرق کرے اپنے آرام کو ساری عمر خراب کر دے ساری ساری رات ڈرائیوری کرے ساری ساری رات جگراتے اولاد کے لیے فرمایا ایسا وقت آئے گا اور بڑے ہو کر کے تو بچے سے کئی شکایات بھی ہو جاتی ہیں اللہ سے زیادہ کون رموز اور اسرار کو جانتا ہے اللہ پاک نے چھوٹے بچے کی مثال کیوں دی شادی کے بعد بچوں سے بھی کئی گلے ہو جاتے ہیں شکایات ہو جاتی ہیں وہ مانتا نہیں ہے باپ کی ماں کی محبت سے دور ہوتی رہتی ہے معصوم بچے سے تو کسی کو گلا ہی نہیں ہوتا اس لیے فرمایا دودھ پیتا بچے کو یوں کام کر کے زمین میں پھینک کے مار دیں تلو یوں مرغیا دل وہ ایسا خطرناک دل خطرناک دن جس دن یہ حال بن جائے ہم کل رات ہم لن ہم دادی کتنی خوشی ہوتی ہے میری نوح کو حمل رہ گیا مجھے بچہ ملے گا باپ کتنا خوش ہوتا ہے خود امی جان کتنی خوش ہوتی ہے امید لگ جاتی ہے آس لگ جاتی ہے اب اللہ میرا گھر آباد کرے گا میری جھولی بھرے گا میری گھر میں رونق لگے گی لیکن خدا کہتا ہے ایسی سخت بنسری بجے گی قیامت کی ہم سارے گر جائیں گے اور اسی پر بس نہیں فرمایا شہر کے لوگ جنگل کو دوڑیں گی جنگل کے لوگ شہر کی طرف آئیں گی اس سور اسرافیل کی آواز اس بنسری کی آواز اتنی بڑھتی چلی جائے گی لوگوں کے جگر پھٹ جائیں گے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل کر ریزا ریزا ہو جائیں گے بتا جی بالو کل نیلم کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے یہ خربوں ٹن وزن والے پہاڑ سمندر خشک ہو جائیں گے دریا خشک ہو جائیں گے ندی نالے خشک ہو جائیں گے آخر کار اتنی آواز بڑھے گی اتنی آواز بڑھے گی ارا شمس سو رہتی سورج زمین پہ آ گرے گا وَإِذَا مجھے ستارے زمین پہ آ کے گر پڑیں گے تمام نظام عالم برباد ہو جائے گا وطرن سکارا وماہم سکارا ولا کل اداب اللہ ہی قرآن کہتا ایسا معلوم ہوگا ساری دنیا بے ہوش پڑی ہے سب ختم دن ختم زمین ختم آسمان ختم انسان ختم پہاڑ ختم طاقتور ختم فرشتے ختم تاکہ خود سور پھونکنے والا بنسری بجانے والا اسرافیل بھی بھلا ہو جائے گا اندازہ لگاؤ جب سارا کچھ ہے ہی پانی پھر ہماری زندگی کا مشغلہ دے مشغلہ دیکھو ہر وقت اسی کی جستجو میں کٹتی ہے میری بھی اور آپ کی بھی دل بھی اور رات بھی اسی کو کہتا چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار دل لگا سے زی نہار ہوشیار ہے غفلت ہوشیار کیا یہی ہے زندگانی کا شہار یوں کیا کرتے ہیں مرنے والے لوگ اتنا خطرناک ماحول تمام لوگوں کے سامنے ہونے کے باوجود آج ہمیں قرآن پہ یقین نہیں خدا عالم کی زبان پہ یقین نہیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں ارے جب مر جائیں گے پھر یقین آئے گا تو بنے گا کیا قرآن کا بھی خوف اسکول إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ جب سور پھونکا جائے گا قبروں میں کھلبلی مچ جائے گی تمام لوگوں کو ایک پہلے مرتبہ فنا دوسری مرتبہ تیار تیسری بار سور پھونکا جائے گا سب اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے قرآن کا یا لنا باسنا کالو یادینہ اولا گا سنا تھا قیامت بڑی دیر میں آئے گی بڑا لمبا کا سنا تھا ابھی ابھی سوئے تھے ابھی قیامت آ گئی ہر رحمانو شروس نے ہمیں جگا دیا لاکھوں برس بھی یوں معلوم دیں گے جس کی قبر جنت ہے جس کی قبر میں سکون ہے جس کی قبر میں راحت ہے جس کی قبر میں اطمینان ہے اسے ایک لاکھ برس یوں معلوم دیں گے ابھی ابھی سویا تھا میں ابھی مجھے جگہ دیا آج کل پو کی رات کتنی بڑی ہے سکھیا صبح کو اذان سنتا ہے نا لحاف منہ سے اتار کر کہتا ہے کمال ہو گیا ابھی تو سوئے تھے اذان بھی ہو گئی صبح کی اور جس کی پسلی میں ہو درد اور جس کو سانس نہ آ رہا ہو اس سے پوچھو کتنی بڑی رات ہے قرآن کریم کا ترجمہ بھی کبھی خدا کے واسطے دیکھ لیا کرو سورت یاسین کا ترجمہ پڑھ لیا کرو تاکہ کچھ اپنے آپ کو تیاری کرنے کا موقع تو ملے اور بڑے بڑے لوگ تو ان چیزوں کی طرف آتے ہی نہیں ان کی تو پوری کوشش ہے کہ ہم نے جینا بھی انگریز بن کے ہے مرنا بھی اس کے طریقے پہ ہے میری تو ہے کہ ان کی قبر بھی کھڑے کھڑی کھڑی بلانی چاہیے جیسے انگریزوں کو گاڑتے ہیں نا یوں ہی گاڑنا چاہیے سیدھا کھڑا کر کے کہ لوگ کھڑا رہے اس لیے مجذوب کہتا حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا ایک انگریز کا چیلا اگر کسی بازار میں محلے میں آ جائے سب دیکھتے ہیں پھر اسی کٹ کے بال اور اسی کٹر کے کپڑے بنانے شروع کر دیتے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی انگریز کی چیلن آ جائے چیلن دین کے دشمن اگر کوئی نیا لباس پہن کے آئے تمام لڑکیوں کی عورتوں کی نگاہ اٹھتی اور اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتی ہے ایمانداری سے بتاؤ جب ہم نقل کافروں کی کر کے خوش ہوتے ہیں خدا ہمیں مسلمان بنا کے مارے گا کس وجہ سے خدا کو ضرورت کیا ہے اس لیے کہتا کہ اس نے ظاہر پہ اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا یہ سانپ ہے ڈس جائے گا یاد رکھی ورنہ پھر پچتا یہ حسن نہیں ہے یوں ہی ماں رکھا سرخی پاؤڈر مصنوعی حسن بنا رکھا ہے اور جب جائے گا تو تجھے پھر پتا چلے گا قرآن کریم نے اسی لیے ہمیں رات کو للکارا ان کو للکارا اور قبر والے پھر کہیں گے قیامت کا وہ منظر دیکھ کر کہ سچ کہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں رحمان کل مرسل ہاں اب سمجھ میں آئی بات خدا کا وعدہ بھی سچا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ بھی سچا ہے واقعی یار قیامت آ گئی ان حالات میں صفے بن جائیں گی جماعتیں بن جائیں گی سب کے الگ الگ بن جائیں گے الگ الگ امتوں کے نظام ہوں گے ہر نبی یوم دُکم بھی امام ہر نبی اپنی امت کا جھنڈا لیے کھڑا ہوگا ارشاد ہے محمد عربی سب اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض نبی کا جھنڈا خالی ہوگا ایک امتی بھی نہ ہوگا فرمایا سب سے زیادہ میری امت ہوگی سب سے زیادہ میری امت ہوگی قربان جاؤں اللہ غنی کس طریقے کا محبوب کس طریقے کا نبی کس معیار کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ہمیں دیا ہم بے قدرے ہیں ان کے کسی کام کو بھی اپنانے کو تیار نہیں اس لیے خدا مند عالم نے فرما دیا جب لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اپنے اپنے جماعت میں کھڑے ہوں گے اپنے اپنے مزاج اور اعمال کے مطابق ضلع کار قدرتی طور پر خود بخود زانیوں کے صف میں کھڑا ہوگا حرام خور قدرتی طور پر حرام خوروں کے صف میں کھڑا ہوگا دھوکہ دینے والوں کی الگ جماعت ہوگی چوری کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی قتل کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی ظلم کرنے والوں کی الگ جماعت ہوگی پہلے سارے کھڑے ہوں گے ایک اعلان ہوگا اللہ اکبر ایک اعلان ہوگا قیامت میں ایک نظام آئے گی ایک آواز آئے گی ایک اعلان کیا جائے گا آواز لگے گی وم تاز امر ائی او مجرم او بدماشور چورو ڈاکو حرام خورو الگ ہو جاؤ میری نیک بندوں سے آج باپ اگر کمیلا بیٹے کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں بیوی اگر حرام ہے نیک خامن کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں الم یوم مجرم الگ ہو جا ہٹ جا دفاع ہو جاؤ چاہے الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ آواز پھر آواز آئے گی لی کبھی بالکل دور ہٹ جاؤ تم نیکی کرنے والوں کے پاس کھڑا ہونے کا بھی حق نہیں رکھتے تمہیں سمجھ نہیں آیا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میں خدا کی زبان پہ یقین نہ کیا تم وہ ہو جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین نہ کیا اور تم نے میرے قرآن کا اعتبار نہ کیا نماز کی پروانی کرتے نوجوان جیسا کہ کسی کا اپنا مطلب نکل رہا ہو پرواہ نہیں کرتے کم سے کم سوچو بچار کچھ تو کرے حالات اس قدر خود بخود بگاڑ کے رکھ دیے لوگوں نے نہ چھیڑو چلتے چلاتے کو پھر چھیڑ دیتے ہو اچھا تو میں عرض کر رہا تھا ہمیں زندگی ہم نے اپنا خود نہیں بنانا یہ مالک کا اختیار ہے جس کا بندہ ہے وہی وہ بنا کے دے گا اسی کے مطابق چلنا ہوگا اگر تازی راتی پاکستان کے خلاف چلو گے تو یہاں کے مجرم بنو گے تازی راتیں خدا مندہ تازی راتیں الہی کے خلاف چلو گے کمرے میں خدا کی قسم وہ پٹائی ہوگی کہ یاد رکھو گے کوئی مذاق ہے اللہ کا دین کو خدا مند عالم نے اپنے نبیوں کو یوں ہی دین دے کر کے بھیجا کیا ضرورت تھی کھانا کمانا تو لوگ جانتے تھے شادیاں بھی جانتے تھے دنیا میں رہنا سہنا بھی جانتے تھے پھر نبی بھیجنے کا اللہ پاک کا کیا مقصد ہے یوں آتا ہے قرآن کریم میں کہ سارا میدان حشر بھرا کھڑا ہوگا آج سلام سے لے کر قیامت تک جتنی کائنات پیدا ہوئی جتنے بھی دنیا میں عورت مرد چھوٹے بڑے امیر غریب کافر مسلمان ولی ابدال نبی پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے سارے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے سارے کھڑے ہوں گے آواز آئے گی اور لوگوں سجدہ کرو میری ذات کو کرو سجدہ میری ذات کو جکام اپنی پیشانی میری چوکھٹ پہ اپنی زمین یاد رکھو ایک تجلی آئے گی ایک نور سامنے آئے گا کہ جھک جاؤ سارے لوگ جھک جائیں گے سب سجدے میں پڑ جائیں گے یہ میری بات نہیں انتیسویں سپارہ سورت کلمی کا ترجمہ دیکھ لینا قرآن کہتا ہے کچھ لوگ جھکنا چاہیں گے اللہ فرماتے ہیں میں کمر میں لوہا چھوک دوں گا جھکنے نہ پائیں گے یوں میں رسو فلا یش پکیوں خاصیت اب ساروں ترہ کم جھکنے پائیں گے خدا کہتا ہے جھکی نہیں سکیں گے امتیاز ہو جائے گی یہ ہے وہ دنیا میں بغاوت کرنے والے یہ ہے وہ آزان سن کے گھر میں رہنے والے یہ ہے وہ اللہ کا بلاوا سن کر کے بستروں میں رہنے والے اللہ کر دیے جائیں گے اگر یہ پتہ چل جائے کہ پولیس تیرے ورنٹ لیے پھر رہی تھی کس قدر دوڑتا ہے ممبروں کے پاس جاتا ہے پولیس کے جو بیچ میں اہلکار ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے میری پتا کراؤ کیسا وارنٹ ہے کیسی میری پولیس کو کیوں تلاش ہے کس گناہ میں کس جرم میں مجھے تلاش کر رہے ہیں کتنا فکر ہوتا ہے ماں کیسی بیالا اما تجھے روٹیوں کی پڑی ہوئی ہے میرے ورنٹ آئے ہوئے ہیں بیوی کہتی ہے کھانا تو کھا لے ٹھنڈا ہو جائے گا ان نے کہا ٹھنڈا تتا لیے پھر رہی میری جان نکل رہی ہے پولیس مجھے تلاش کرے میرے وارنٹ آئے ہوئے پولیس کے وارنٹ کا اعتبار ہے موت کے وارنٹ کا اعتبار نہیں پولیس والے تو شام کو پکڑ کے تجھے لے دے کر صبح کو چھوڑ دیں گے خدا کی قسم جس دن جس دن موت کر لیا مت آ جائے گی تو چھوٹ نہیں سکتا لوگوں کا زندگی گزارنے کا یوں زندگی گزرا کرتی ہے ڈیوٹی پہ نہ جاؤ اس دن کی دیہڑی نہیں لگتی اور نماز میں نہ آؤ اکیلی جی، اللہ سائی بے نیاز ہے آپ پہ بخشیشی آپ پہ بخ... اللہ سائی تو تیرا ماما لگتا ہے آپ پہ بخشیشی نہ ان کی لوڑ کوئی آگے بخشی جب کسی کے قانون یعنی باپ کھولتا ہے سڑتا ہے مرتا ہے وہ میری اولاد ہو کر میرا کہنا نہیں مانتا خدا کو غضب نہیں آتا میرا بندہ ہو کر میری نہیں مانتا تم بیوی کو طلاق دے سکتے ہو میرا کہنا نہیں مانتی خدا جہنم میں ہمیں نہیں پھینک سکتا میرا بندہ ہو کر کھائے بھی میرا پیے بھی پھر بھی میرا کہنا نہیں مانتا ہزاروں واقعات ہیں اس قسم کے کہ جی طلاق دے دی کہاں دے دی کس لیے کہ جی بس وہ آنکھیں نہیں بنے گی آنکھیں نہیں لگ دی میں آدھا دن آ کے نہیں رات ہے میں آدھا رات آ کے نہیں دن ہے میرے آنکھیں نہیں لگ دی تیرے آنکھیں ایک ترے متلا لگے ان کو پڑھا کر سکتا ہے سزا دے سکتا ہے ان کا زیور لہا سکتا ہے ان کے کپڑے کھس سکتا ہے وہ خدا دا آخیا بندہ نہ مننے خدا ان کو پکڑ کے جہنم دی کی بھاو نہیں سار سکتا یہ تو بپار کی گل ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حشر پر برپا ہوگا قیامت کا خوفناک منظر سامنے ہوگا اتنا عجیب و غریب انداز ہے انبیاء گھبرا جائیں گے رسول گھبرا جائیں گے خود بخود آواز آئے گی یوم یجمع اللہ یوم یجمع اللہ اللہ اپنے پیغمبروں کو اکٹھا کرے گا اپنے رسولوں کو الگ کرے گا اپنے نبیوں کو جن کو نبوت کے تاج اڑائے انہیں بلائے گا آواز آئے گی یوم اجماؤ تم یوم اجماء اللہ الرسل اللہ اپنے پیغمبروں کو اکٹھا کرے گا اپنے رسولوں کو الگ کرے گا اپنے نبیوں کو جن کو نبوت کے تاج اڑائے انہیں بلائے گا آواز آئے گی یوم یجمع اللہ الرسل اقول ماذا اجبتم میری کیا تم نے عیسائیوں کو کہا تیری پوجا کرے تجھے میرا بیٹا مانے او علیہ السلام علیہ السلام کیا آپ نے ان لوگوں کو کہا ہماری پوجا کرنا قطب و اولیاء کرام تو الگ رہے فرما یوم یجمع اللہ سارے نبی سارے رسول سارے پیغمبر اللہ کی برگزیدہ ہستی خدا کے نمائندے ایک جگہ اکٹھے کر لیے پوچھ لیا تمہیں کو نما تم یہ تمہاری امت ہے جو عمل کرتی رہی جو کردار کماتی رہی جو افعال کرتے رہے او میرے نبیوں کیا تم نے سکھائے او میرے پیغمبرو اے میرے لبی اے میرے رسولو فیا کو تم کیا تم نے اپنی امتوں کو اپنی برادریوں کو اپنے لوگوں کو کیا تم نے سکھایا تھا اللہ پاک جل شان ہو جلال میں ہے قہر میں ہے غزم میں ہے جب پوچھا تھا تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا عربی میں لا یعنی یوں کہتے نہیں نہیں نہیں نہیں جی نہیں لیکن اللہ کے قہر سے کوئی نہیں ڈرتا اللہ کے غضب کو انبیاء علیہ السلاط والسلام زیادہ جانتے ہیں رغمبر علیہ السلاط والسلام زیادہ جانتے ہیں سوال یہ ہے کیا تم نے اپنی امتوں کو یہ کرتوتے سکھائی تھی وہ آگے سے یہ نہیں فرماتے کہ نہیں آلو کہنے لگے علم لنا انکا انت علام الغیوب او معبود او کی قسم تیری شال کی قسم ہمیں تو پتا بھی نہیں جو کچھ یہ کرتے رہے ان انت اللہ ملک تو غیب داں ہے تجھے غیب کا پتا ہے آپ ہی جانتے ہیں نہیں نہیں کہتے اللہ کی شان کے خلاف نہ ہو جائے اللہ اور ناراض نہ یو علم لنا اے رب کائنات ہمیں پتا نہیں ہم نے بھی سکھائے اور سیدنا عیسیٰ علیہ سلاد والسلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مائی مریم کو دونوں کو خدا الگ لائے گا پوجا پاٹ کر کے آج آدمی بڑا خوش ہوتا ہے مٹی مشکل کشا خدا مشکل کشا نہیں قبر کا پتھر مشکل اور خدا مشکل نہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلاط والسلام جس کو خدا روح اللہ کہتا ہے اپنی روح بتاتا ہے قرآن کریم میں دونوں ماں بیٹوں کو خدا الگ کرے گا قرآن کہتا وعیز قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسا مریم کے بیٹے اے مریم لفظ اگر آپ عربی سمجھے خدا کی قسم جگر پھٹ جائے اہمتا اہمتا کیا تم نے کہا اہم کل تلنا کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی مجھے وہ امیا میری اما کو من دون اللہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لینا یہ تم نے کہا تھا تو میری بندی مریم تم نے کہا تھا لوگوں کو یہ سال کبری آئی ہے یہاں بھی جواب یہ نہیں ہے قرآن پڑھ کے دیکھا کرو تم کیسے قرآن پڑھو جن کو پڑھنا نہیں آتا عمر گزر گئی آنکھیں خراب ہو گئی اینک سے عرف نہیں دکھتے وہ تو کہتے جی ہوں نظر نہیں آندے جڑا پڑھنا جانتے دے نے انہوں نے جاسوسی کرسالا تو فرصت نہیں آئی امبیا سلام جانتے ہیں یہاں بھی یہ بھی کہتے نہیں یہ نہیں فرمایا قال سبحانک اندازہ لگاؤ سوال کیا ہے جواب دیکھو سوال تو یہ تھا نا کیا تم نے کہا ہے لوگوں کو کہ مجھے اور میری اماں کو مشکل کشا بنا لینا الا بنا لینا خدا بنا لینا کہتے ہیں قال سبحانک فرمایا پاک ذات تیری کیا مطلب تو معبودوں سے پاک ہے تو شریکوں سے پاک ہے تو ساتھیوں سے پاک ہے تو ہمسروں سے پاک ہے اہم کون ما یکون لی ان اقول ما سلیم بے حق کیا انداز بیان ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک نے قرآن میں نقل کر دیا کہیں گے یا اللہ اگر میں یہ کہتا کبھی بھی میری زبان سے یہ بات نکلتی تو جان نہ لیتا تیرے سے تو ایک لفظ بھی نہیں چھپ سکتا تجھے علم نہ ہوتا اور پھر ماں یا کون میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے سجتی نہیں میں ایسی بات کیسے کہتا جو میرے منہ سے جچتی نہیں میں بندہ تو خدا میں تیرا شریف کیسے بنتا ما لئی سلیم بحق میرا تو یہ حق ہی نہیں بنتا کہتا تو ضرور جان لیتا کیوں نفسی بنا عالم معافی نفسک جو کچھ میرے دل میں ہے تو جانتا ہے اور جو کچھ تیری قدرت میں ہے میں نہیں جانتا ان کا اللہ ال بے نیاز تو غیب دان مجھے کیا پتا کسی نے کیا کیا اے تیری ذات پاک ہے میں ایسا کیسے کر سکتا تھا سمجھانا میں یہ چاہتا تھا کہ آج کا مسلمان قرآن کریم پہ اعتبار نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اعتبار نہیں کرتا اپنی دل چاہی پر اعتبار کرتا ہے حکومت کی بات پر ریڈیو اخبار ٹی وی کی خبر پر یقین کرتا ہے اور دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر آپ کے فرمان پہ یقین کر آپ کے اقوال پہ یقین کر پیغمبر کے اشاروں پہ قربان ہو جا خدا کی قسم ادھر دم نکلے گا ادھر فرشتے کہیں گے آ جا تیرے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھلے پڑے ہیں مصیبت تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بدلیں گے کب جوانوں کو سہارا لگا ہوا ہے کہ جی <laughs> ابھی کون سے ہم مرنے لگے ہیں ابھی تو بہت دن باقی ہیں بوڑھے ہوں گے جھک جھک کے چلا کریں گے لاٹھی کے سہارے سے کبھی جا کے موت آئے گی بچہ کہتا ابھی تو تین ابھی تو تین مرحلے باقی ہیں جوانی ہے بوڑھے کبھی جا کے موت اور ہم یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پکا پھل تو کھڑا بھی رہتا ہے کچا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے کچا پھل بڑا جلدی ٹوٹ کے گرتا ہے نوجوانوں بچوں خیال کرو آئی موت آئی آیا بلاوا آیا اسی کو مجزوب کہتا کہ آنے والی کس ٹالی جائے گی آنے والی کس آلی جائے گی اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی پہ پی دن خاک ڈالی جائے گی یہ تیرے رشتے دار یہ تیرے عزیز یہ تیرے بیٹے یہ تیرے بھانجے یہ بھتیجے یہ شاگرد یہ مرید دھڑا دھڑ دھڑا کر تجھ پہ مٹی پہنے جلدی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے جن سے آج پیار ہے ہاں ہاں ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جو اپنی بیگم کے چہرے پر ذرا کا برابر داغ برداشت نہیں کر سکتے تھے ہم نے دیکھا وہی خامنگ ہے بیوی کے اوپر لاکھوں میں مٹی ڈال رہا ہے اپنے ہاتھوں سے ڈال رہا ہے وہ وقت کسی ایک دو کے لیے مخصوص نہیں چار کے لیے مخصوص نہیں وہ ساری کائنات کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے ہے اب اگر مسلمان نہ سمجھے تو اس کا کیا علاج ہے جمعے کا دن آتا ہے میری ایک کیسٹ تھی آج کل شاید مارکیٹ میں نہیں ہے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے نام سے شریف کی فضیلت کا بڑا اچھا باب ہے فضائل درو شریف بھی ایک کیسٹ ہے ہم تو کوشش کرتے ہیں اب تمہارے لیے نہیں اصل مرنا ہم اپنا مارتے ہیں کہ خدا نہ جانے بے نیاز کس بات پہ راضی ہو جائے بات تو ساری یہ ہے ورنہ ہم تو لوگ مولویوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں ہم بے وقوف نہیں کمرے نہیں ہیں صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیچھے لگ کر ہمیں کمڑے کہو بے وقوف کہو ٹکریل کہو مسیتڑ کہو کچھ بھی کہو ہم اس پر راضی ہیں کہ خدا بند کریم ممکن ہے یہ فرما دیں اسے کہتا کہ ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی ان سے تھوڑی لگاوٹیں حشر میں کہاں آ گئی مغفرت ہے جس تجو میں میرے گھبرائی ہوگی وہ بندہ کہاں ہے جو کالی کملی والے کے چہرے والا ہے پھر پتا چلے گا اور پھر لوگ روئیں گے پچھتاویں گے مگر اس وقت پچھتانے سے بنے گا کچھ نہیں کمانے کی زندگی یہ ہے پیدا اکٹھی کرنے کا وقت اب ہے یہ راتیں ہیں یہ دن ہیں یہ گزر رہے ہیں یہ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں ان میں کمائی کرو چلتے پھرتے میں ایک آخری حدیث آپ کو سنا دوں جو انشاءاللہ اس پہ عمل کرے گا قبر میں بھی دعا دے گا قیامت میں بھی انشاءاللہ اس کے یہ بات یاد آئے گی آسان نسخہ بالکل آسان نسخہ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا فرمایا امی عائشہ سونے سے پہلے ایک پورا قرآن ختم کر کے سویا کر ایک حج کر کے سویا کر ساری امت کو گواہ بنا کے سویا کر تین چیزیں فرما دی حضور کریم سب جو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پورا قرآن ختم کر کے سویا کر حج کر کے سویا کر ساری امت کو اپنا گواہ بنا کے سویا کر پھر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اسمبلی والے کیسے قرآن ختم کروں سارا سارا قرآن کیسے ختم کروں فرمایا تین مرتبہ کلو اللہ شریف پڑھ لیا کر ایک قرآن ختم کا ثواب مل جائے گا فرمایا تین مرتبہ سوتے وقت سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا ولا حول الا اللہ العظیم یہ تیسرا کلمہ تین مرتبہ پڑھ کے سویا کر تیرے نام اعمال میں ہر روز ایک حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا امت کو کیسے گواہ بناؤں فرمایا سوتے وقت ساری امت کی بخشش کی دعا مانگ کے سویا کر قیامت میں ساری امت تیری گواہ بن جائے گی دو کام نہیں مگر کرو گے نہیں اس لیے کہ مفت کے تو سونے کی بھی قیمت کسی کے یاد نہیں ہوتی اب جمعہ پڑھ کے نکلو گے نا اگر ڈلی پڑی ہو سڑک پہ سونے کی سونا کوئی پھینکتا ہی ہو مٹی ہوگی کون اٹھا گئے یاد رکھو یہ بات جن حضرات نے ان چیزوں پہ یقین کیا وہ دنیا میں بھی بن گئے اور آخرت میں بھی بن گئے صاحب اکرام نے بڑی کمائی کی ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تینوں چیزوں پہ آخری دم تک عمل فرمایا اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی توفیق عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور غلامی نصیب فرمائے رب بسم اللہ الرحیم الرحیح اللہ وسلم وبارک و مولانا محمد ان نبی الحاثر کرام یا الہ العالمین ہم سب کا پر فضل فرما سب بیماروں کو شفا عطا فرما یہ عبد الرحمان کی والدہ کو بھی کہتا بخار ہے اس کو خود کو بھی اللہ تعالیٰ شفا کاملہ حاجلہ مستمر عطا فرما حاجر رشید صاحب گلاس فیکٹری والے پرانے دوستوں میں سے ہیں چارے جمعے میں اب بھی آئے اللہ تعالیٰ سے اچھا کاملہ عطا فرمائے یا اللہ ہم سب کو تندرستی اور صحت عطا فرما سب کی بیماریوں کو دور یہ عبید اللہ ہے اور بھی کئی ساتھی یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما مشکلوں کو آسان فرما دن اور دنیا کی سعادت عطا فرما جتنے لوگ یہاں چل کر آتے ہیں عورتوں کا بھلا فرما مردوں کا بھلا فرما سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما یہ سلیمان کا پوتا بتاتا تھا تب یہ ٹھیک نہیں رہتی یا اللہ شفا کام عطا فرما بستی میں کئی موت ہو گئی ہیں قرب جوار میں اللہ تعالیٰ کی مفرت فرمائے اور ہم سب کو نیک اور اخلاق والا اور نمازی سچا مسلمان پکا دیندار بنائے ہمارے ساتھی ہیں کراچی میں مولانا محمد اسحاق صاحب شمع کیسٹ والے دین کی کیسٹیں بہت زیادہ ادھر ادھر بھی چلاتے ہیں خود بھی بیچتے ہیں دین کی ترقی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا میں ترقی عطا فرمائے دلدار ہے ان کا بچہ ایک انہی کے ساتھ رہتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دونوں دنیا میں ساتھ فرمائے چودھری نور محمد بتلا رہے ہیں کوئی بیمار ہے یا اللہ اسے صحت کاملہ عطا فرما یا الہ العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما روز رزق میں وسعت عطا فرما ہاں تو کر دیا الہ العالمین تمام پریشانیوں کو دور فرما یہ نوجوان ساتھی بچہ اپنا عبید اللہ اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں کو دور فرما ساری مشکلوں کو آسان فرما جتنی مائیں بھی چل کر آئی ہیں یا اللہ ان سب کی دین دنیا کو اچھا فرما دے قبر حشر کو اچھا فرما دے خاتمہ ایمان پہ فرما کلمے اور امان والی موت عطا فرما عبد الغفار بتا رہے ہیں ساتھی کوئی بیمار ہے یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں سب کو تندرستی عطا فرما یا الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما سب کی مشکلوں کو آسان فرما یا اللہ اس مدرسے کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما اسے بنانے والوں کو بنا دے یا اللہ اس کی رونق کو پہ خوش ہونے والوں کو آخرت میں بھی دنیا میں بھی خوش فرما الہ العالمین تمام مسلمانوں کو نماز کا شوق عطا فرما قرآن کا شوق عطا فرما ہم سب کی دنیا اور آخرت کو اچھے سے اچھا فرما دے